صلى الله عليه وسلم الذكر لا الله كما قال عليه الصلاة والسلام میری واجب القدر امت مسلمہ کی ماں و بہنوں اور بیٹیوں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو یہاں پر دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی یقیناً یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس نے ہمارے ناکارہ کانوں کو اس قابل بنایا کہ ہم دین کی دعوت کو سنیں جنہوں نے ہماری ناکارہ زبان کو اس قابل بنایا کہ ہم دین کی دعوت دیں جنہوں نے ہمارے وقت کو اتنا قیمتی بنایا کہ ہم دین کے کام کے لیے اس کو صرف کریں یقیناً یہ اللہ رب العزت کے شکر کا مقام ہے الحمد کہنے کا مقام ہے اس لیے کہ دین بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت کلمہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت قرآن پاک اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت قرآن پاک کا ایک ایک حرف اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت دین اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت دین کا ہر ہر رکن ہر ہر عمل انسان کے لیے اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت لیکن افسوس افسوس کہ آج ہمارے دلوں سے ان نعمتوں کی قدر نکل گئی ہاں ایمان والی ماؤ بہنوں بیٹیوں سچ کہتا ہوں اپنے اندر بھی ٹٹول کر کہتا ہوں زمانے کے حالات بھی دیکھ کر کہتا ہوں آج ہمارے دلوں سے دین کی قدر نکل گئی آج ہمارے دلوں سے کلمہ کی قدر نکل گئی آج ہم نے اس بات کو بھلا دیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دین اسلام کی نعمت نصیب فرمائی کلیمے کی نعمت نصیب فرمائی نہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں نہ ہم اس نعمت کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں آج دیکھ لیجئے ہر انسان کو دنیا کی نعمتوں کی قدر ہے جس شخص کو اللہ رب العزت نے آنکھوں کی بینائی دے دی وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے کہ ربا تو نے میری آنکھوں میں بینائی دے دی میں ان آنکھوں سے کائنات کی روشنیاں دیکھتا ہوں میں ان آنکھوں سے کائنات کی ہر چیز کو دیکھتا ہوں میں ان آنکھوں سے تیری تخلیقات تیری مخلوقات کو دیکھتا ہوں میں ان آنکھوں سے رنگ و نسل کی چیزوں کو دیکھتا ہوں میں ان آنکھوں سے دنیا کے ذرے ذرے کو دیکھتا ہوں ربا تیری کتنی بڑی نعمت انسان شکر ادا کرتا ہے انسان اس نعمت کی قدر کرتا ہے انسان اس نعمت کی حفاظت کرتا ہے ہاں اس لیے کہ انسان کو پتا ہے کہ دنیا میں جو شخص بینائی سے معروم ہو گیا جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اس کی تو ساری دنیا اندھیری ہو گئی ہاں ایمان والی ماؤ بہنوں بیٹیوں ذرا تصور کرو کہ یہ چھوٹی سی نعمت ان آنکھوں میں بینائی نہ ہو انسان کی زندگی کتنی ادھیرن ہو جائے گی انسان کی زندگی کتنی اندھیری ہو جائے گی نہ اس کو یہ پتا کہ انسانوں کی شکل کیسی ہوتی ہے نہ اس کو یہ پتا کہ جانوروں کی شکل کیسی ہوتی ہے نہ اس کو یہ پتا کہ کائنات کے رنگ کیسے ہوتے ہیں وہ اندھیروں میں جینے والا انسان وہ اندازوں سے زندگی گزارنے والا انسان کتنا محتاج کتنا بے بس اور لاچار ہوتا ہے ذرا تصور تو کرو رب نے یہ نعمت ہمیں دے دی آنکھوں کی نعمت دے دی اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العزت نے گویائی دی زبان کو دیکھو جو دل میں آتا ہے انسان اس سے کہہ ڈالتا ہے اسی زبان سے انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اسی انسان سے زبان اپنی ضروریات اور اپنی حاجتیں پوری کرتا ہے اسی زبان سے انسان اپنا اظہار معافی ضمیر کرتا ہے ذرا تصور کرو ایسے شخص کا کہ جس کی قوت ایک گویائی چلی گئی جو اپنی زبان سے بات نہیں کر سکتا اس کے سامنے زندگی کتنی مشکل ہے وہ زندگی کے کتنے رنگ سے محروم ہے وہ زندگی کے کتنے مزوں سے محروم ہے وہ زندگی میں کتنا بے بس اور لاجار لاچار اور بے کس ہے اسی طرح دیکھتے چلے جاؤ اللہ رب العزت کی ایک ایک نعمت کو دیکھتے چلے جاؤ وہ ان نعمت اللہ کا خدا کی قسم رب کی نعمتوں کا کوئی شکر ہی نہیں کر سکتا رب کی نعمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا رب کی نعمتوں کو کوئی گن ہی نہیں سکتا لیکن انسان ان نعمتوں کی تو قدر کرتا ہے لیکن ان سب سب نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے کلمہ کی نعمت دے دی ایمان کی نعمت دے دی دین کی نعمت دے دی اس نعمت کی قدر کوئی انسان نہیں کرتا دلوں میں یہ خیال تک نہیں آتا کہ رب کا شکر ادا کرے کہ ربا تو نے کلمہ کی نعمت نصیب فرما دی اتنی بڑی نعمت آنکھوں میں بینائی نہ ہو نعوذ باللہ تو زندگی گزر جائے گی زندگی گزر سکتی ہے لاکھوں نابینا لوگ زندگی گزارتے چلے گئے کانوں میں قوت سماعت نہ ہو زندگی گزر جائے گی زندگی بیت جائے گی زبان میں قوت گویائی نہ ہو زندگی گزر جائے گی زندگی بیت جائے گی زندگی ان لوگوں کی بھی گزر جاتی ہے جو ساری زندگی زمین پر قدم نہیں رکھ سکتے اپنی ٹانگوں سے محتاج ہوتے ہیں زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے کہ جو ساری زندگی کچھ نہیں دیکھ سکتے آنکھوں سے نابینا ہوتے ہیں زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے لیکن تصور کیجئے زندگی کتنے سال زندگی کی عمر کتنی زندگی کی تعداد کتنی زندگی کے شب و روز کتنے کچھ نہیں ہے قیامت کے ایک ہزار سال کے برابر قیامت کا ایک دن زندگی کے ایک ہزار سال کے برابر ہے یہ میں نہیں کہتا رب کہتا ہے کالفی سنتون زندگی کے ایک ہزار سال کے برابر حشر کا ایک دن ہوگا قبر کی زندگی کتنی طویل کتنی طویل کسی کو اندازہ نہیں آنکھوں سے نابینا انسان بھی قبر میں پہنچ جائے گا گویائی سے معروم انسان بھی قبر میں پہنچ جائے گا سماج سے معروم انسان بھی قبر میں پہنچ جائے گا چلنے پھرنے سے معذور انسان بھی ایک دن قبر میں پہنچ جائے گا اور قبر کا دروازہ بند ہوتے ہی نہ کان کام دیں گے نہ آنکھیں کام دیں گی نہ سماج کام دے گی نہ بصیرت بصارت کام دے گی وہاں پر کوئی چیز کام آئے گی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ کام آئے گا دین کام آئے گا قرآن کام آئے گا رب کی فرما برداری کام آئے گی یہ حقیقت ہے اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا لیکن ایمان والی ماؤں بہنوں بیٹیوں اس حقیقت کو دل میں بسانے کی ضرورت ہے دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے صرف زبانی کہہ دینے سے سن لینے سے یہ نعمت دل میں جگہ نہیں کرے گی جگہ پکڑے گی نہیں یہ نعمت دل میں انسان کو فکر کرنی چاہیے تصور کرنا چاہیے کتنی بڑی یہ نعمت لا الہ الا اللہ اتنی بڑی یہ نعمت کے جس کے سامنے ساری نعمتیں ہٹ اس لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ ہے تو انسان کی زندگی بھی اچھی انسان کی قبر بھی اچھی انسان کا حشر بھی اچھا لیکن جو کلمہ لا الہ الا اللہ سے معروم ہو گیا جو دین سے معروم ہو گیا وہ فرعون جیسا شخص بھی اگر ہے تو ناکام وہ قارون جیسا دولت مند ہے تو ناکام ہاں دنیا میں اڑتے پھرتے لوگوں کو دیکھو جو جہازوں پر اڑتے نظر آئیں جو کائنات میں اپنا حکم چلاتے نظر آئیں جن کی ساری زندگی ایسے عشرت میں گزرے لیکن کلی میں سے معروم ہو گئے تو سنو ایمان والو سنو رب کا فیصلہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو میں نے جلانے کے لیے بنایا یہ ساری زندگی جلتے رہیں گے جل جل کر کوئلہ بن جائیں گے جل جل کر سوا ہو جائیں گے جل جل کر راکھ بن جائیں گے جل جل کر ہوا میں تعلیل ہو جائیں گے پھر رب ان کے وجود بنا کر ان کو جلا ڈالے گا لیکن جس کو کلمہ مل گیا کلمے کی دولت مل گئی رب نے کہا وہ اتنے مزوں میں اتنے مزوں میں کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے یہ کلمہ تمہیں کیا دے گا یہ دین تمہیں کیا دے گا لیکن آج میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں ہم سب اس بات کی فکر کریں کہ ہم کسی کو نابینا دیکھتے ہیں جب جب کوئی ہمیں آنکھوں سے نابینا نظر آتا ہے تو ہمارے دلوں سے شکر نکلتا ہے کہ ربا تیرا شکر الحمد للہ البی فخل کثیر ممن خلق تفضیلا ربا تیرا کرم کہ تو نے مجھے اس جیسا نہیں بنایا تیرا شکر کہ تو نے مجھے نابینا نہیں بنایا دل سے شکر نکلتا ہے رب کی رحمت کا رب کی نعمت کا لیکن ایمان والیوں جب کسی کو کلمے سے معروم دیکھتے ہیں جب اوباما کی شکل دیکھتے ہیں جب دنیا کے بڑے بڑے کافروں کو بڑے بڑے اعزازات اور اعزاز لیتا ہوا دیکھتے ہیں تب دل سے یہ کیوں نہیں نکلتا کہ ربا تیرا شکر کہ تو نے اس کو آگ کے لیے بنایا اور مجھے جنت کے لیے بنایا لا الہ الا اللہ ربا تو نے مجھے کلمہ دیا تیرا شکر کیوں نہیں نکلتا شکر کیوں دنیا کے ان جانوروں کو دیکھ کر انسان کی دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے کہ میں ان جیسا کیوں نہیں مجھے یہ سب کچھ کیوں نہیں ملا دل میں کلیمے کی نعمت کیوں جگہ نہیں کرتی اس لیے کہ اس نعمت کی قدر نہیں ہے اپنی آنکھ کی روشنی جتنی بھی قدر نہیں ہے اپنی زبان کی گویائی جتنی بھی قدر نہیں ہے سڑک کے کنارے پر ہم کسی انسان کو دیکھیں کہ جس کی ٹانگ سوٹ سوٹ کر اتنی موٹی ہو گئی ہو کہ کٹنے والی ہو دیکھ کر دل دہل جاتا ہے اور زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ الحمدللہ ربا تیرا کرم تیرا شکر تیرا احسان کہ تو نے مجھے بچا لیا میری ٹانگ محفوظ رہ گئی یہ شخص تو اس مرض میں مبتلا ہو گیا لیکن ایمان والیوں جب کسی کو کلیمے سے ہٹتا دیکھتے ہیں جب کسی کو کلیمے کی خلاف ورزی کرتا دیکھتے ہیں جب سڑکوں پر ٹہلتی ہوئی گناہ کی دعوت دیتی ہوئی بے پردہ عورتوں کو مردوں کو دیکھتے ہیں تب زبان سے کیوں نہیں نکلتا کہ ربا تیرا شکر تیرا احسان کہ تو نے مجھے کلیمے کے ساتھ جوڑ دیا تو نے مجھے بچا لیا ایسی چیز سے کہ جو چیز مجھے جہنم میں لے جانے والی تھی کیوں نہیں جب ہم دیکھتے کسی بچے کو سڑک کے کنارے پر بھیک مانگتا ہوا لوگوں کی گاڑیاں صاف کرتا ہوا تب ہماری زبان سے ہمارے دل سے نکلتا ہے ربا تیرا شکر تیرا احسان کہ تو نے میرے بچے کو اس حالت سے بچا لیا ان حالات سے بچا لیا لیکن کیوں نہیں شکر کرتے جب کسی انگریزی سکول سے نکلتے ہوئے انگریزوں کے عیسائیوں کے بچوں کو بے دین بچوں کو بستے لٹکا کر جب اپنے سکولوں سے نکلتا دیکھتے ہیں تب ہمارے دل میں یہ خیال اور یہ شکر کیوں نہیں ہوتا کہ ربا تیرا احسان کہ تو نے میرے پھول جیسے بچے کو دین دے دیا کلمہ دے دیا اور یہ بچے اس سے معروم رہ گئے خدا کی قسم ایمان والی ماؤں بہنوں بیٹیوں سڑک کے کنارے پر پڑا ہوا لاچار انسان سڑک کے کنارے پر پڑا ہوا تڑپتا سسکتا ہوا کلیمے والا کامیاب ہو سکتا ہے لیکن امریکہ کی صدارت پر بیٹھا ہوا انسان کلمے کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا سڑک پر بھیک مانگتا ہوا بچہ لوگوں کی گاڑیاں بوٹ صاف کرتا ہوا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے لیکن ان کسی تخت پر بیٹھا ہوا کسی ملک کی صدارت پر بیٹھا ہوا کسی دنیا کے وائٹ ہاؤس میں پلنے والا بچہ بغیر کلیمے کے کامیاب نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا خدا کی قسم نہیں ہو سکتا آنکھوں سے بینائی کے بغیر لاٹھی ٹیک ٹیک کر چلنے والا انسان کامیاب ہو سکتا ہے اتنا کامیاب ہو سکتا ہے کہ رب اس کے درد کو قرآن بنا سکتا ہے اب سوت جاءه انجا وما یدری کلا يزكى اویزک يذكر فتنفعه ذکر قرآن پڑھنے والو پڑھو پیارے آقا کی مجلس میں آنے والا ایک آنکھوں سے بینائی سے محروم انسان جس کی تصویر کشی قرآن کرتا ہے جس کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے انجا الامات کہ آپ کے پاس وہ نابینا آیا کلمہ کی نعمت بہت بڑی نعمت لیکن آج قدر نکل گئی آج ہر نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے ہر نعمت کی حفاظت کی جاتی ہے آنکھوں کی بینائی کی حفاظت کی جائے گی کہ نظر کمزور نہ ہو جائے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھوں میں سرمے ڈالیں گی ان کی آنکھوں کو صاف کریں گی دانت کی نعمت ملے گی اس کی سنبھال کی جائے گی حفاظت کی جائے گی صحت کی نعمت ملے گی دن رات حفاظت کی جائے گی مائیں اپنے ہاتھ بند کر کر کے سختیاں کر کر کے اپنے بچوں کی صحت کی حفاظت کریں گی ان کو مجھے چیزوں سے بچائیں گی ایسی چیزوں سے بچائیں گی کہ جن سے گلا خراب ہو جائے ماں اپنے بیٹے کو نہیں کھانے دے گی ایسی چیز جس سے آنکھیں خراب ہو جائیں ماں اپنے بیٹے کو استعمال نہیں کرنے دے گی ایسی چیز جس سے ہاجمہ خراب ہو جائے ماں اپنی بیٹی کو نہیں کھانے دے گی ارے او اما کیوں تو حفاظت نہیں کرتی اپنے بیٹے کے کلمہ کی جب تیرا بیٹا کلمے کی دھجیاں اڑاتا ہے تب تیرے دل میں درد کیوں نہیں ہوتا جب تیری بیٹی کلمے کی توہین کرتی ہے جب تیری بیٹی اپنی عاقبت خراب کرتی ہے تب تجھے اتنا خیال تک نہیں آتا کہ تیری بیٹی کا گلا خراب ہو جائے تجھے یہ گوارا نہیں لیکن دن رات اولاد کا دین برباد ہو جائے نہ آپ کو خیال نہ مجھے خیال تو پھر بتائیں کہ ہمیں کلمہ کی نعمت اور قدر کا احساس ہے یا نہیں ہے کٹان نہیں ہے ہوتا تو حفاظت کی جاتی کسی شوگر کے مریض کو دیکھ لیجئے میٹھی چیزوں سے پرہیز چاول سے پرہیز فلاں چیز سے پرہیز بچ بچ کر رہے گا اس لیے کہ پتا ہے کہ صحت بڑی نعمت ہے اس صحت کے لیے میٹھا چھوڑنا پڑے چھوڑ دوں گا اس صحت کے لیے چاول چھوڑنے پڑے چھوڑ دوں گا اس صحت کے لیے گندم اناج چھوڑنی پڑے چھوڑ دوں گا لیکن ایمان والی ہو یہ کلمہ یہ لا الہ الا اللہ خدا کی قسم صحت سے بھی بڑی نعمت زندگی سے بھی بڑی نعمت لیکن کیوں نہیں درد دل میں پیدا ہوتا کیوں نہیں فکر ہوتی کہ اس کلمے کی بھی حفاظت کر لیں کہیں یہ کلمہ ہاتھ سے نکل نہ جائے کہیں یہ کلمہ روٹ نہ جائے کتنا بڑا یہ کلمہ کتنی عظیم شان یہ نعمت کتنی بڑی یہ نعمت حضرت آدم علیہ سلاد و آسمانوں سے اترے جنتوں سے آئے ان جنتوں کی چابی یہی کلمہ لے کر آئے کہ ایمان والو اس کلمے کو تھام لو اس کلمے کی چابی کو مضبوطی سے تھام لو یہ کلمہ تمہاری قبر بھی آسان کر دے گا تمہارا حشر بھی آسان کر دے گا آدم علیہ سلاط وسلام کی زندگی لا الہ الا اللہ کی محنت لا الہ الا اللہ کی دعوت لا الہ الا اللہ کی قدر لا الہ الا اللہ کی عظمت حضرت نو علیہ سلاد وسلام ساڑھے نو سو سال تک زمین پر دھکے کھاتے پھرتے ہیں زمین پر ستائے جاتے ہیں کوئی پتھر مارتا ہے کوئی کلی کوئی گالیاں دیتا ہے لیکن کس چیز کی دعوت ہے الہ لا اللہ لوگوں اس کلمے کو پڑھ لو ساڑھے نو سو سال کی دعوت صرف کلمے کی دعوت کے کلمے کو سیکھ لو موسا علیہ اس وسلام کی زندگی اپنی مہاجرت کی زندگی بچپن میں فرعون کے گھر میں پلنا ہجرتیں کرنا مشقتیں اٹھانا کوئے طور پر جانا رب سے ہم کلام ہونا فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی غیر اس کے اس کے دین کو للکارنا اس کو دعوت دینا سمندروں میں غرق ہو جانا سب کچھ کیا ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت لا الہ الا اللہ کی عظمت لا الہ الا اللہ کا پرچار پھر ان کو بھی کہا کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا ستایا جانا آگ میں ڈالا جانا کس کے لیے لا الہ الا اللہ کے لیے حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کا زندانوں میں چلے جانا کس کے لیے لا الہ الا اللہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کا ماں کی گود سے لے کر سولی کے پھندے تک لٹک جانا لا الہ الا اللہ کے لیے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایمان والیوں پیارے آقا کو دیکھو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں طائف کی گلیوں میں لوگوں نے پتھر مارے پتھر مار مار کر لو لوہان کر دیے گئے پاؤں مبارک میں نالین مبارک میں خون جم گیا پیشانی مبارک سے خون نکل رہا ہے لیکن پیارے آقا کی زبان پر یہی لا الہ الا اللہ لوگوں پتھر مارو لیکن زبان سے کلمہ پڑھ لو لوگوں ستاؤ لیکن زبان سے کلمہ پڑھ لو وہ دیکھو پیارے آقا کی بیٹیوں کو مارا گیا کس کے لیے پیارے آقا کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ لوگو کلمہ پڑھ لو وہ دیکھو پیارے آقا مکت المکرمہ کی گلیوں سے نکلتے ہیں کوئی ظالم اپنے گھر کی کھڑکی سے غلازت پھینکتا ہے کوئی اپنا منہ باہر نکال کر گالیاں دیتا ہے لیکن پیارے آقا کی زبان پر کولو لا الہ الا اللہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو ایمان والیوں وہ دیکھو پیارے آتا مسجد حرام میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں ظالم آ کر غلازتیں اوپر ڈال دیتے ہیں لیکن پیارے آتا کی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الہ الا اللہ قولو لا الا اللہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو وہ دیکھو پیارے آقا کو قتل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں پیارے آقا کی زبان سے نکلتا ہے قولو لا الہ الا اللہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو وہ دیکھو پیارے آقا کے سامنے ان کی ماننے والی ایک عورت لائی جاتی ہے جس کی آنکھیں نکال دی گئی پیارے آقا اس کا دکھ اور درد دیکھ کر بھی فرمانے لگے قولو لا الہ الا اللہ او آنکھیں نکالنے والے ظالموں لا الہ الا اللہ پڑھ لو وہ دیکھو پیارے آقا کے سامنے ایک لاش لائی گئی آپ کی امت کی ایک بیٹی کی لاش کہ جس کے وجود کو دو حصوں میں اونٹوں کے ساتھ باندھ کر چیر دیا گیا پیارے آقا تو اس کی میت دیکھ کر بھی کہنے لگے ظالموں ٹکڑے کرنے والو قولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو وہ دیکھو پیارے آقا کے سامنے آپ کی بیٹیوں کو ستایا گیا پیارے آقا کی زبان سے نکلا قولو لا الہ الا اللہ پیارے آقا کے سامنے ستر ٹکڑوں میں آپ کے چچا کا وجود لایا گیا جن کے کلیجے کو جلا دیا گیا جن کے کلیجے کو چبا کر پھینک دیا گیا پیارے آقا کی زبان سے نکلا قولو لا الہ الا اللہ لوگوں کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھ لو پیارے آقا کو شاب ابھی طالب میں معصور کیا گیا پیارے آقا نے وہ مناظر دیکھے کہ وہ دیکھو وہ اما ختیجہ جو غارے ہیرا کی بلندیاں چڑھ کر پیارے آقا کے لیے کھانا لے کر آتی ہے شاب ابھی طالب میں وہی اما خدیجہ بھوک اور پیاس کے عالم میں پتے چبا رہی ہے لیکن پیارے آقا کی زبان پر ہے قولو لا الہ الا اللہ لوگوں کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھ لو وہ دیکھو ایمان والی ہو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا پیارے آقا روتی آنکھوں سے رب کے گھر کو دیکھ کر چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن زبان پر قولو لا الہ الا اللہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو وہ دیکھو عہد کے میدان میں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے مبارک شہید ہیں آپ کے سر مبارک سے خون نکل رہا ہے آپ کی پیشانی مبارک خون سے تر پتر ہے آپ پر غشی کا عالم ہے اما فاطمہ گود میں لے کر رو رہی ہے پیارے آقا کی زبان پر ہے پولو لا الہ الا اللہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور ایمان والیوں دیکھو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میدان آزاد میں میدان خندق میں کھڑے ہیں بھوک کی وجہ سے آپ کے پیٹ پر دو پتھر باندھے گئے لیکن آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو ایمان والی ہو یہ کلمہ جو پیارے آقا کے خون کے ساتھ جو پیارے آقا کی قربانیوں کے ساتھ آج تک اور مجھ تک پہنچا لیکن آج یہ کلمہ میری زندگی میں آپ کی زندگی میں ثانوی حیثیت اختیار کر گیا پیارے آقا دے کر گئے لیکن آج جب میری زبان جھوٹ بولتی ہے مجھے کلمہ یاد نہیں رہتا جب میری آنکھیں بے حیائی کرتی ہیں مجھے کلمہ یاد نہیں رہتا جب میری میرے ہاتھ خیانت کرتے ہیں مجھے کلمہ یاد نہیں رہتا اگر مجھے کلمہ یاد ہوتا اگر مجھے اس کلمے کی قدر ہوتی اگر میری زبان پر لا الہ الا اللہ ہوتا میری زبان لا الہ الا اللہ کہتی جھوٹ سے رک جاتی اس لیے کہ یہ کلمہ شروع ہوا اللہ سے کہ ہر چیز کا منع کر دے بندے ہر وہ چیز کے جس سے تیرا رب ناراض ہو جائے لا کر کے تو اس چیز کو پھینک ڈال تیرا رب حیا کو پسند کرے تو حیا کو اختیار کر تیرا رب سچائی کو پسند کرے تو سچائی کو اختیار کر یہ کلمہ ہوتا اس کلمے کی قدر ہوتی یہ کلمہ دل میں ہوتا دن رات انسان کو جیسے اپنی صحت کی فکر بلڈ پریشر کی فکر شوگر کی فکر دن رات انسان کو فکر ہوتی کہ مجھ سے یہ کلمہ نہ نکل جائے میرا کلمہ کمزور نہ پڑ جائے لیکن آج میں اور آپ سچائی کے ساتھ امانت کے ساتھ رب کو گواہ بنا کر سوچیں کہ کیا ہمارے دلوں میں کلمہ کی قدر ہے کیا ہمیں دن رات اس بات کی فکر رہتی ہے کہ کہیں یہ کلمہ ہم سے روٹ نہ جائے کہیں یہ کلمہ ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے کہیں یہ کلمہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ نہ جائے ہم اس کلمے سے محروم نہ ہو جائیں کیا فکر رہتی ہے نہیں رہتی نہیں رہتی ایمان والیوں ضرورت ہے آج اس درس سے دو چیزیں لے کر جائیں کسی بزرگ کا پیغام ہے اللہ والے کا پیغام ہے آج تو اللہ معاف کرے منتیں کرنی پڑتی ہیں جھولیاں پھیلانی پڑتی ہیں سدائیں دینی پڑتی ہیں کہ آؤ ایمان والیوں کلمے کی بات تو سن لو او ایمان والیو کلمہ سن لو او ایمان والی ماؤ بہنوں بیٹیوں دین سن لو منتیں کی جاتی ہیں سماجتیں کی جاتی ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے آ جاؤ آ کے بیٹھ کے سن لو کسی سینما والے کو منتیں کرنے کی ضرورت نہیں لوگ ٹکٹ خرید خرید کر پیسہ خرچ کر کر کے سینما بھر کے رکھیں گے کسی بازار والے کو فکر نہیں لوگ اپنا مال وقت خرچ کر کر کے بازاروں کی رونقیں بڑھائیں گے کسی کو فکر نہیں کسی کو فکر نہیں محتاج ہو گیا اگر در بدر کی ٹھوکروں پر ہو گیا تو رب کا دین ہو گیا کہ منتیں کرنی پڑیں گی کہ اللہ کا واسطہ ہے تھوڑی دیر کے لیے دنیا چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے کام چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنی مصروفیات چھوڑ کر دین کی بات تو سن لو قدر نکل گئی قدر نکل گئی بے قدر ہو گیا یہ کلمہ نہ قدرہ ہو گیا یہ دین نہ قدرہ ہو گیا رب کا قرآن دو چیزیں ایک کلیمے کا شکر کہ اپنی دعاؤں میں رب سے جب دعائیں مانگیں تو کلیمے کا شکر ضرور ادا کریں کہ ربا تیرا شکر کہ تو نے ہمیں دین کی نعمت دی اب ہمیں اس پر ثابت قدمی نصیب فرما ربا مجھے کلمے سے معروم نہ فرما یہ دعا کیا کریں اہتمام کے ساتھ یہ دعا کیا کریں یا مقلب القلوب ثبت قلبی اعلی دینک ربا تو نے کلمہ دے دیا ماں کے پیٹ سے کلمہ دے دیا اب اس کلمے پر ثابت قدمی نصیب فرما میرے دل کا ایمان نصیب فرما اور دوسرا رب سے پناہ مانگا کریں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك کا انك انت الوهاب ربا مجھے گمراہی سے بچا دے ہدایت تو نے دے دی کلمہ دے دیا اب اس کلمے کی معرومی سے مجھے بچا لے مجھے گمراہی سے بچا لے رب سے مانگا کریں گڑ گڑا کر مانگا کریں رب سے رو رو کر مانگا کریں ہر چیز مانگو ایمان والی رب سے مانگو سر کے دوبٹے سے لے کر پاؤں کی جوتی تک رب سے مانگو روٹی کا نمک تک رب سے مانگو رب دیتا ہے رب دینے والا ہے لیکن رب کا شکر ادا کرو جس نے کائنات کی سب سے بڑی چیز کائنات کی سب سے قیمتی چیز دے دی کلمے کی چیز دولت دے دی او قرآن پاک کو کھول کر تو دیکھو دو تصویریں قرآن پاک کی بیان کرتا ہوں دو نقشے بیان کرتا ہوں آج دنیا ہمیں کہتی ہے کہ دنیا کے کافر بہت آگے نکل گئے دنیا میں رب کی نافرمانیاں کرنے والے بہت آگے نکل گئے دنیا میں سود کھانے والے بہت آگے نکل گئے آج میری بہن بیٹی کو یہ شکوا کہ دنیا میں بے حیائی کرنے والی دنیا میں بے پردگیاں کرنے والی دنیا میں دنیا میں گمراہی پھیلانے والی عورتیں بہت آگے نکل گئی اور ہم گھروں کی چار دیواری میں بند ہو گئی ہم اپنے آپ میں بند ہو گئی ہم اپنے گھروں تک محدود ہو گئی وہ دیکھو عورتیں کہاں پہنچ گئی کوئی فضاؤں میں اڑتی ہوئی پائلٹ ہے کوئی ایئر ہوسٹس ہے کوئی دنیا کی وزارت خارجہ پر کوئی دنیا کی وزارت داخلہ پر کوئی دنیا کی ایئر لائنوں میں کوئی دنیا کی کمپنیوں میں کوئی دنیا کی فلموں میں کوئی دنیا کے ڈراموں میں کوئی دنیا میں کہیں کہیں نام پیدا کر گیا کہ کسی کا نام کہاں چلا گیا کسی کا نام کہاں چلا گیا ایمان والیوں میں قرآن پاک کھولتا ہوں قرآن پاک نقشہ بیان کرتا ہے قرآن پاک کہتا ہے ان الدین کفار واولئك لهم عذاب علیم وما لحم من ناصرین دنیا میں یہ اڑتے پھرتے دنیا میں یہ ترقیاں کرتے نظر آنے والے لوگ دنیا سے چلے گئے مر گئے رب کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے رب سے التجائیں کرنے لگے رب سے سامنے معافیا مانگنے لگے کہ ربا ایک دن کے آزاد سے نجات دے دے ساری دنیا کا زمین و آسمان سونا چاندی سے بھر کر ہم اس کے بدلے میں دینے کے لیے تیار اگر کسی کو اتنی دنیا مل جائے کہ آسمان و زمین کا خلا سونا چاندی سے بھر جائے اور پھر اتنا رب اور دے دے اور قیامت کے دن وہ شخص یہ چاہے کہ میں یہ سب کچھ دے کر رب کے عذاب سے بچ جاؤں رب کہے گا کہ نہیں فلاں یقب المنا مل الرداب افتتاح بھی نہیں قبول کیا جائے گا اگر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ہے تو لے کر آؤ اگر کلمہ نہیں ہے وما لهم من مناسرین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا ان الدین کفرو جو لوگ بھی کافر ہو گئے فلن یقب من آد مل الرز ولا افتتابی فدیہ دینے کے لیے بدلہ دینے کے لیے دنیا جہان لے کر آ جائیں لیکن کلمہ ان کے پاس نہیں تو وہ محروم ہے وہ رب کے سامنے عذاب سے نہیں بچ سکتے المجرم لو یفتدی من عذاب اومی دن بھی بنی ہی وہ ہی و بنی ہی و فصیلت علتی تو وہ منفل عرضی جمی جی وہ دیکھو عذاب ہے وہ دیکھو قبر ہے وہ دیکھو حشر ہے وہ دیکھو جہنم ہے اور یہ کلمے سے معروم لوگ کڑے ہیں ربا آج ہماری اولاد لے لے ہمارے ماں باپ لے لے ہماری ساری دنیا لے لے ساری دنیا کی جاگیریں لے لے لیکن ایک دن کے آزاد سے بچا لے ربا ہمیں آج آزاد سے نجات دے دے کہا جائے گا کل ہرگز نہیں ہرگز نہیں لاؤ تمہارے پاس لا الہ الا اللہ ہے لاؤ تمہارے پاس رب کا کلمہ ہے اگر وہ ہے تو لاؤ اگر وہ نہیں ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ لہم عذاب علیم دردناک عذاب جلا دینے والا عذاب اتنی بڑی نعمت تو اب بتائیے ذرا سوچ کر بتائیے کہ ایک طرف کلمہ ہو ایک طرف زمین و آسمان بھر کر سونا چاندی جواہرات حکومت غلبہ اقتدار شہرت عزت منصب سب کچھ ہو تو بتاؤ کلمہ لیں گے یا یہ سب کچھ لیں گے کام کلمہ آئے گا یا یہ سب کچھ کام آئے گا خدا کی قسم کلمہ کام آئے گا لا الہ الا اللہ پھر ایک اور چیز شیطان مردود دل میں ڈالتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھو گے تو دنیا میں کلمہ جھوٹ سے روکے گا یہ کلمہ پڑھو گے دنیا میں کلمہ سود سے روکے گا یہ کلمہ پڑھو گے دنیا میں یہ کلمہ بے پردگی سے روکے گا رسومات سے روکے گا تم غریب رہ جاؤ گے فرسودہ رہ جاؤ گے پیچھے رہ جاؤ گے دنیا میں بہت پیچھے رہ جاؤ گے اس کلیمے سے سوائے خسارے کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والو ایمان والیو اس کلیمے سے تمہیں وہ کچھ ملے گا کہ دنیا میں جس کا تم تصور نہیں کر سکتے قرآن پاک کو کھول کر دیکھو کیا ملے گا اس کلیمے سے فرمایا ان البرار یشربون من کاسن کا نمیزا جہا کا پورا اس کلیمے کے بدلے میں تمہیں ایسی مشروبات پلاؤں گا ایسے چشمے دوں گا کہ جو چشمے تمہاری ملکیت ہوں گے تمہارے ساتھ چلتے پھرتے رہیں گے اور تم ان سے پیتے رہو گے سیراب ہوتے رہو گے پیتے رہو گے پلاتے رہو گے سیراب ہوتے رہو گے اس کلمے کے بدلے میں رب تمہیں کیا دے گا فوکاؤ ملاؤ شرر دالی کلیہ ولکتا نظرتا ہوں وہ دن کے جو دن ایک ہزار سال کے برابر ایک دن ہوگا سوا نیزے کی بلندی پر سورج ہوگا ناک ناک تک لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے جس دن ماں اپنے بیٹے سے بیٹا اپنی ماں سے والد اپنی اولاد سے بھائی اپنی بہن سے بہن اپنے بھائی سے بھاگتی پھرتی ہوگی نفسا نفسی کا عالم ہوگا ہر طرف چیخو پکار ہوگی ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی یہ کلمہ جس کے پاس ہوگا فوقاؤم اللہ شرد علی ولقاؤم نظرتم و سرورا یہ لا الہ الا اللہ ایمان والیوں دل سے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کی طاقت دیکھو قرآن کہتا ہے فوقاہم اللہ حشر ذالک اليوم ولقاہم نظرتا وسرورا رب اس دردناک دن کی عقوبتوں سے اس دردناک دن کی گرمی سے مصیبتوں سے اس کلمے کی برکت سے بچا لے گا ولقاہم نظرتم و اور اس افرا تفری اور نفسا نفسی کے عالم میں بھی جس نے کلمے کو مضبوطی سے تھاما ہوگا وہ خوش ہوگا رب کے عرش کے سائے کے نیچے خوشیاں منا رہا ہوگا و بِمَا صَبَرُوا جنتم و ہری یہ کلمہ جو آج میری بیٹی کو وزنی لگتا ہے جو آج میری بہن کو تکلیف دے لگتا ہے کہ کیسے میں ہجاب کروں کیسے میں اپنی زبان کو کیسے میں اپنی آواز کو کیسے میں اپنے آپ کو گھر کی چار دیواری میں بند کروں ارے ایمان والی تو صبر کر جا تو اپنے آپ کو گھر کی چار دیواری میں بند کر دے تو اپنی آواز کو اپنی آنکھوں کو اپنے بالوں کو اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کو غیر محرموں سے محفوظ کر لے وہ دیکھ رب تیری ان قربانیوں کی قدر کرنے والا ہے رب کہتا ہے میں قدر کرتا ہوں میں کسی کی قربانی کی ناقدری نہیں کرتا وجاؤں بما صبرو تم نے دنیا میں صبر کیا پردے پر صبر کیا جھوٹ پر صبر کیا تم نے حلال کھانے پر صبر کیا تم نے رب کے رب کے لیے دنیا میں صبر کیا لوگوں کے تانے برداشت کیے وہ رب بڑا قدردان ہے وہ کہتا ہے وجزا ہوں بیما صبر تم نے دنیا میں صبر کیا بے پردہ عورتوں نے تمہیں تانے دیے گھروں سے نکلنے والیوں نے تمہیں تانے دیے تم نے صبر کر دیا رب کہتا ہے وہ جزاؤں بیما صبر ہوں جنت میں اس صبر کے بدلے میں تمہیں جنتیں دوں گا حریرا ریشمی لباس دوں گا تمہیں متقین علی الارائک یہ کلمہ ایمان والیوں کتنا طاقت لگ آج دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کلمہ تو سب کچھ چھین لے گا نہیں ایمان والیوں یہ آیات اس لیے سنا رہا ہوں کہ کلمہ تو یہ سب کچھ دے گا متقین فیہا علی الارائک تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے علی الارائک بڑے بڑے تختوں پر جن پر مخملی تکیے رکھے ہوں گے جنت کے باغات میں وہ تخت لگائے جائیں گے اور جنت والے ان پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے لا يرون فيها شمسا ولا را ایسے تخت ہوں گے کہ جن پر نہ جسم کو جلسانے والی گرمی ہوگی اور نہ جسم کو کپ کپی میں ڈالنے والی سردی ہوگی میٹھا میٹھا پیارا موسم ہوگا ہوائیں بھی پسند کی دھوپ بھی پسند کی چھاؤں بھی پسند کی لا یرون فیہا شمسا ولا ظمہری نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی بادشاہوں کی طرح بے فکر ہو کر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے ودانیتن علیہ ہم دلا لہا وزلت تبلیلا باغات میں تخت لگے ہوں گے انگوروں کی بیلیں لٹک رہی ہوں گی انار لٹک رہے ہوں گے سیب لٹک رہے ہوں گے جنت کے باغات کے پھل لٹک رہے ہوں گے دل چاہے گا کھا لیں ان کو ان کو اتارنے کے لیے ان کو درختوں سے نوچنے کے لیے اچھلنا نہیں پڑے گا رب ان کو غلام بنا دے گا ودانیتن علیہم دلال ہوا وزل للت ہوا تبلیلا خود جھک کر آ جائیں گے سایہ کر کے منہ کے قریب آ جائیں گے کہ ہاتھ سے پکڑ کر منہ میں لے کر کھا لینا اللہ اکبر کبیرہ آج کلمہ کڑوا لگتا ہے لیکن ایمان والیوں کتنا میٹھا کلمہ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعَانِيَةٍ ایم فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ کا کام کرنے والے لوگ پھر رہے ہوں گے خادمائیں خدام پھر رہے ہوں گے طواف کر رہے ہوں گے ایک جا رہا ہوگا دوسرا سر جھکا کر آ رہا ہوگا پیالے لیے ہوں گے جام لیے ہوں گے گلاس لیے ہوں گے مشروبات سے بھرے ہوئے پیالے مشروبات سے بھرے ہوئے پیالے کیسے پیالے کانت قواری را جو شیشے کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے وہ شیشہ نہیں ہوگا قواری رمن فضت ان قدروہ تقدیرہ رب چاندی کو تراش تراش کر شیشے کی طرح صاف کر کے ان کے پیالے بنائے گا اور ان پیالوں سے جنت والوں کی اور جنت میں رہنے والوں کی خدمتیں کی جائیں گی مہمان نوازیاں کی جائیں گی کتنے انعامات کتنے انعامات و ادار آئی تسمر آئی و ملکن کبیرا ایمان والیوں یہ کلمہ ہوگا تو فرمایا بھائی دار آئی تسمر آئی و ملکن کبیرا ہر طرف بادشاہ نظر آئے گی ہر طرف تمہاری سلطنت ہوگی تمہارا اقتدار ہوگا اور تم اس جنتوں کی بادشاہ ہوگی بتاؤ یہ کلمہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے کتنا میٹھا کلمہ آلیا ہوں سیاب سندس سن خزروں و استب رکھ وہ ہلو فضہ و سکا ہوں رب رب ریشم پہنائے گا ریشم کے رنگ بتائے گئے سبز ریشم سرخ ریشم موٹا ریشم پتلا ریشم جیسا چاہو گے رب تمہیں پہنائے گا رب تمہیں کھلائے گا رب تمہیں پہنائے گا کوئی فکر نہیں ہوگی خوش رہو گے ہمیشہ کی بادشاہتوں میں رہو گے اور رب فرمائے گا ان کان لم جزاؤں وکان سا کم مشکورا اللہ اکبر ایمان والیوں ہم تو بات کر رہے ہیں رب کا شکر ادا کرنے کی رب کے کلمے کی شکر کی لیکن رب دیکھو کتنا قدردان رب کہے گا ایمان والی تو نے میرا کلمہ پڑھا تو نے میری کلمے کی خاطر اپنی آنکھوں کی حفاظت کی تو نے اس کلمے کی حفاظت کے لیے اپنے کردار کی حفاظت کی تو نے اس کلمے کی حفاظت کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کی تو نے اس کلمے کی حفاظت کے لیے دنیا کے تان و تشریح کو برداشت کیا تو نے اس کلمے کی حفاظت کے لیے دنیا کی غربت کو برداشت کیا آ سن میری بندی ان نہ لکم جزا آج تیری یہ تمام چیزوں کا بدلہ میں تجھے دیتا ہوں وکان سایوکم مشکورا اور رب تیری رب تیری مشقتوں کا رب تیری کوششوں کا رب تیری محنتوں کا شکر گزار ہے قدر دان ہے اللہ اکبر کبیرہ رب تو کسی کی ناقدری نہیں کرتا ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو کتنا میٹھا یہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے دیکھیں کتنا میٹھا لا الہ الا اللہ دل کی دنیا بدل دینے والا لا الہ الا اللہ دنیا کی مشقتوں کو دور کر دینے والا لا الہ الا اللہ دنیا کی ہر مصیبت کو رات میں بدل دینے والا لا الہ الا اللہ تو ایمان والی ماؤ بہنوں بیٹیوں اللہ رب العزت ہم سب کو اس کلمے کی قدر عطا فرمائے اس کلمے کی حفاظت اس کلمے کا شکر اور اس کلمے کی عظمت اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں بٹھا دے ایمان والیوں یہ کلمہ پڑھ کر جائیں یہ کلمہ لے کر جائیں اور پھر دیکھیں دنیا کی کوئی ایسی چیز سامنے آئے جب زبان جھوٹ بولنے لگے تو اس زبان کو روک دو کہ یہ زبان مجھ سے کلمہ چھین رہی ہے جب آنکھیں بے پردگی کرنے لگیں آنکھوں کو روک دو کہ یہ مجھ سے کلمہ چین رہی ہیں اس لیے کہ اگر ہم نے دنیا کی ان غلازتوں کو اور دنیا کی ان چیزوں کو اختیار کیا اور رب کے کلمے کو چھوڑ دیا تو یقیناً یہ سودا بہت گھاٹے والا ہوگا بس اسی بات پہ ختم کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو اس کلمے کی قدر جا فرمائے اور جیسا کہ آپ حضرات نے اندر اعلان سن لیا ہوگا کہ اگلی نشست کا وقت جو ہے وہ تبدیل کر لیا گیا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے تو انشاءاللہ آئندہ نشست ہماری دوپہر دو بجے ٹھیک دو بجے شروع ہو جائے گی کوشش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 وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك الله حافظنا الله ناصرنا الله ناظرنا الله معنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تعذب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بذنوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعظيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلوبا سليمة ونسألك ألسنة صادقة ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك بما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والبرس والجنون وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن أن نرد إلى أرذل العمر اللہم انا نعوذ بکا من الكفر والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هدیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انکا انتا الوحاب اللہم انا نعوذ بکا من فتنة المحیہ والممات اللہم انا نعوذ بکا من فتنة مسیح الدجال اللہم انا نعوذ بکا من فتنة مسیح الدجال یا ارحم الراحمین یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا یا ذل قوت المتین رحم المساکین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے رحم الراحمین ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے یقیناً بہت ہوئے یا رب العالمین ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں لکھڑے ہوئے ہیں نافرمانیوں میں لکھڑے ہوئے ہیں یا رب العالمین اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے العالمین ہمارے سروں پر پہاڑوں سے وزنی گناہ ہیں زمین و آسمان سے بڑے گناہ ہیں پر یا رب العالمین آپ کا کلمہ ان سب سے بڑا ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا رب العالمین اس کلمے کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا رحم الراحمین اس کلمہ کی برکت سے ہمارے دلوں کی زندگی کو بدل دیجیے یا رب العالمین ایمان والے دل نصیب فرما دیجیے یا رب العالمین خوف والے دل نصیب فرما دیجیے قبر کا خوف نصیب فرما دیجیے حشر کا خوف نصیب فرما دیجیے یا رب العالمین اس کلمے کی قدر نصیب فرما دیجیے یا رب العالمین ایمان نصیب فرما دیجیے یا رب العالمین ایمان کی قدر نصیب فرما دیجیے رحم الراحمین رحم فرما دیجیے رحم الراحمین معاف فرما دیجیے ہم سب پر رحم فرما دیجیے رحم الراحمین ہمارے والدین پر رحم فرما دیجیے رب العالمین ہمارے والدین میں سے جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان پر خاص رحم فرما دیجیے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے یا رب العالمین ان کو کروٹ کروٹ جنت راحت نصیب فرما دیجئے یا رب العالمین ہمارے والدین میں سے جو حیات ہیں ان کو حیات طیبہ عطا فرما دیجئے صحت عافیت والی زندگی عطا فرما دیجئے عزت آبرو والی زندگی عطا فرما دیجئے ہر قسم کی بیماریوں سے پریشانیوں سے ہموم سے سے غموم ان کی حفاظت فرما دیجیے رب العالمین ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما دیجیے العالمین ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما دیجیے العالمین ہمارے رشتہ داروں پر خاندانوں پر رحم فرما دیجیے رب العالمین پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دیجیے رب العالمین امت کے غریبوں پر رحم فرما دیجیے امت کے مساکین پر رحم فرما دیجیے رب العالمین امت کے مظلوموں پر رحم فرما دیجیے جہاں کہیں ایمان والے مصیبتوں میں ہیں ظلم میں ہیں یا رب العالمین ان کی مدد فرما دیجیے رب العالمین امت کے قیدیوں پر مدد فرما دیجیے جہاں کہیں ایمان والے کلمہ کی نسبت سے عورتیں مرد بچے بوڑھے جوان ہیں دشمنوں کی قید میں ہیں یا رب العالمین ان کو باعزت نہائیاں نصیب فرما دیجئے یا رب العالمین ہم سب پر رحم فرما دیجئے یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما دیجئے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما دیجئے برے وقت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے برے مناظر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے بری شہرت سے بری زندگی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے بری موت سے بری قبر سے برے حشر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما دیجیے رب العالمین ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرما دیجیے رب العالمین ہم سب کو جہنم سے بچا لیجیے رب العالمین ہم سب پریشان حال ہیں سر سے لے کر پاؤں تک پریشانیاں پریشانیاں ہیں یا رب العالمین ہر طرف ہم پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں یا رب العالمین ہماری پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرما دیجئے یا رب العالمین ہم سب محتاج ہیں سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے محتاج ہیں یا رب العالمین ہماری حاجتوں کو پورا فرما دیجئے یا رب العالمین حاضرین مجلس میں جو کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے یا رب العالمین ان کی پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرما دیجئے حاجتوں کو پورا فرما دیجئے یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے یا رب العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے عطا فرما دیجئے یا رب العالمین جو روزی کے لیے تنگ ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما دیجئے یا رب العالمین ہم سب کو حلال رزق عطا فرما دیجئے حرام خوریوں سے حرام کاریوں سے حرام بینیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے رب العالمین حرام رزق سے ہماری حفاظت فرما دیجیے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما دیجیے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما دیجیے یا رحم الراہمین یا اکرم الاکرمین ہماری وہ مائیں جو اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا رب العالمین ان کے لیے راحت کا سامان فرما دیجیے عزت آبرو والے وقار والے رشتے نصیب فرما دیجیے دین والے نماز والے رشتے عطا فرما دیجیے یا رب العالمین پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بچیوں کو اپنی ماؤں پر بوجھ نہ فرمائیے یا رب العالمین حالات بدل دیجیے یا رب العالمین ذہن افکار بدل دیجیے یا رب العالمین راحت اور آسانی والے معاملات فرما دیجیے یا رب العالمین ہم سب پر رحم فرما دیجیے الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہیں ان کو شفایت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے رب العالمین جن حضرات نے جس بارے میں بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے یا رب العالمین آپ حاجتوں کو ضروریات کو جاننے والے ہیں یا رب العالمین ہم سب بھی کاری آپ کے در کے سوالی یا رب العالمین ہماری جھولیاں خیر سے بھر دیجئے ہماری حاجتوں کو پورا فرما دیجئے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے یا رب العالمین ہم سب کو کلمے کی قدر نصیب فرما دیجئے یا رب العالمین کلمے والی زندگی کلمے والی موت نصیب فرما دیجئے یا رب العالمین قبر میں حشر میں کلمے کا ساتھ نصیب فرما دیجئے لا الله لا الله لا الله لا إلا الله لا إلا الله لا الا اللہ محمد رسول اللہ العالمین اسی کلمے کی برکت